پاؤٹ بھائی فرماتے ہیں سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ میرا جو میں نے جمع کیا تھا وہ سب معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر استاد آؤ مسجد کے استاد کے اوساف بیان کیے آپ ان لائنوں کو کر رہے ہیں کہ یہ بغیرت کے بچے جو بیٹھے ہیں پروفیسر ماسٹر اور پھر کہتے ہیں استاد کا احترام کریں تو یہ لائن کیسے استاد ہے معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں ہے اور حاکم ہے زمانے پر یہاں وہ استاد وہ استاد خدا کا پرستار تھا اور اللہ کی بادشاہی پر ایمان رکھتا تھا یہ لانتی کہتے تھے اللہ نہیں اب انگریز کی حکومت ہے بھائی وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب وہ مجھے پڑھاتے تھے بھائی یہ تمہارا اسلام جو ہے یہ تو تلوار کا مذہب ہے یہ تو دہشت گرد ہے بندوں کو مارنا دہشت گردی ہے یہ تو تلوار کا مذہب ہے مسلمانوں سے نفرت رکھو یہی پیار کا مذہب ہے دیکھو بھائی تلوار کو کہہ رہے ہیں برا اور ایٹم خوار کو کہتے ہیں اچھا لاکھ لانا وہ ان لائنوں سے پوچھو لائنو تلوار تو پہچان رکھتی ہے کس کو مارنا ہے بلال کو بچانا ہے ابو جال کو مارنا ہے اور ایٹم بھی تمیز رکھتا ہے وہ خود ایٹم سائنسدان کو ہی مار دیتا ہے ہاں اس کو یہ اتنا بے تمیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کے جہاد کے اندر تو خدا کے بندے اتنا تمیز ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا بوڑھوں کو نہیں مارنا عورتوں کو نہیں مارنا ڈنگروں کو نہیں مارنا ہاں جی لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لانتی کیا کرتے ہیں جب ایٹم جب بم چلتا ہے تو نہ کوئی جانور بچتا ہے نہ کوئی سبزہ بچتا ہے نہ کوئی انسان بچتا ہے نہ کوئی حیوان بچتا ہے سب ایک سرے سے دوسرے سے جلا کر رکھ دیتے ہیں لیکن افسوس کہ کیسی عجیب بات ہے شاہ جی کہ الٹا برا کہہ رہے ہیں تلوار کو ایٹم برا کہہ رہا ہے تلوار کو ایسے ایٹم سے پوچھتے ہیں ہیں ہم ارے ایٹم لانتی کیسی عجیب بات ہے گندی آنکھوں سے تلوار کو دیکھ رہا ہے ادھر ایک سرائکی کی مثال دیتا ہوں ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ہماری سرائکی میں کہتے ہیں آخر جی چھج تے بول تے چھاننی کیوں بولے جندے چ سو سوراخ ہوتا ہے اس کی تشریح سنے نا بھئی وہ وہ جڑے نا چھج دانے صاف کر رہا سی تے تھلے بھوسا وغیرہ تے تھلے ڈگ رہے سن تے جناب جی نال کوئی دانا بھی ایک ادا ڈگ سی سی تو او او جناب نا نا جڑا چھا پرون پرون جنوں ساڈے کہندے چھاننی نال پئی سی او بول پئی پی نے وہ سگو اگوں بولیا او آکھیا وہ تو بولن ڈی ہے تو تے چھان بورا اتو رکھنی ہے آٹا تھلے ڈیک دینی ہے میں تے جے دانا کریا تے ربوں کر گیا ہے کوئی نہیں تے میں تے روڑ تے بھوسا تھلے پھٹنی ہے اتوں مثال بن گئی ساری اتوں مثال بن گئی سرکی دی آ کے چھج تے بولے چھانی چاننی کیوں بولے جنہوں سو سراخ ہوئے وہ لانتی ہو میں کیا شرم کرو بغیرت دیو بچو وہ بول دی تے تلوار بول دی ایٹم کیوں بولے جڑا ساری دنیا مکان نو پھردا ہے تے ماری چاہی جاندا ہے جدوں دا ایٹم آیا دہشت گردی ہوئی ہے تلوار دے دور دہشت گردی ثابت کرو خیر کہیں ہاں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے استاد پر اسی وجہ سے لانتی یہ سکول اسلام کے جہاد کو دہشت کہتے ہیں نا دہشت گردی کہتے ہیں لیکن یاد رکھنا دہشت گردی بندے میں نہیں اسلے میں اصل آج ختم ہو جائے دہشت گردی ختم لیکن یہ لانتی اسلحہ عام کرتے ہیں اور بندے مارتے ہیں کہیں نام جہاد آئے تو وہ رہے رہ کے ہنستے تھے پرانے غازیوں کو راہ کے ہنستے تھے جہاد دا نام آؤں اسلام دا ہستے سن پرانے تھاڑے غازی غازی جناب خالد بن ولید سرکار جیسے محمد بن قاسم جیسے محمود غزنوی جیسے ان کو تو رہزن اور ڈاکو کہتے تھے ہمارے استاد سکول کے اتنا لانتی تھے مجھے ان کے حضور احساس ہوتا تھا خجالت کا کہ یہ تاریخ ہے یا تذکرہ دے جہالت کا میں آ کے بچہ سا میں شرمندگی آتی سی کہ یار اسلام دی تاریخ ہے کہ یہ آدھے کوئی دور جاہلیت کا یہ تو ذکر ہو رہا ہے اتنا گندا مذہب ہے اسلام مجھے لڑک پن کا زمانہ تھا یہ دن تھے بے شوری کے اسی میں ہو گئے تے مرحلے مذہب سے دوری کے میرا بچپنا سی اتوں شروع جی بن دین تو دوری دا میرے سبق مل گیا جڑا ملنا سی یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے یہاں تازی بے نہ اٹھی طور ہی بے طور تھے سارے یہ تے آکھے دنیا ہی اور تے مقصد ہی اور تھے تے نہ خدا نہ رسول نہ دین نہ قرآن نہ ایمان نہ مسلم نہ انسانیت نہ اخلاق نہ آداب نہ شعور تھے کچھ نہیں سی ایتھے تے کتے تے سور بنا کے ہڑا پڑا پڑا پہ تنن چاون کھاون تے رات نو کلبا جنا کر سبق سی ہو رہے سبق ہے کون سی یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے یہاں پر جن طور دسے جانے سن سارے ہی بے ڈنگے سن یہاں قرآن تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی یہاں مذہب نہیں ایک اور ہی مضمون تھا کوئی یہاں قوموں کی تقریبیں تھی یا ملکوں کی تقسیمیں یہاں روحوں کی تفریقیں تھی یا جسموں کی تنظیمیں جی یہاں تو قوموں کو جتا کر کر کر بانٹ کر کے کے مسلم قوم کو جا اور پھر مسلم کو بنا دینا کہ یہ عربی ہے یہ عجمی ہے قوموں کی تفریق کیا ہو رہی ہے اب جا کر دیکھو عراقی عرب قوم کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر دیا یہ سعودی قوم ہے یہ عراقی قوم ہے یہ فلانی قوم ہے یہ شامی قوم ہے یہ ایرانی قوم ہے یہ لانتی قوم ہے یہ بھڑووں کی قوم ہے یہاں ملکوں کی تقسیم ہے آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت ایک تھی اور اب عرب کے لانتی لاہور جتنا ایک ایک حکومت ایک ایک ملک بنا ہوا ہے اور حکومت ہو رہی اور پھر نام رکھ دیا متحدہ عرب ہمارا لاکھ تقسیم کر کے پھر کر دیا متحدہ واہ تمہارے اتحاد پہ بھی قربان <laughs> یہاں روحوں کی تفریق ہے روحیں آپس میں جدا کرتے ہیں نفرت دلاتے ہیں ایک دوسرے سے اور لانتی جسموں کی تنظیمیں کیا بن یہ جی تحریک فلانی بن رہی تنظیم فلانی بن رہی تنظیم فلانی بن رہی انجمن طلباء اسلام ہاں جی یہ جناب جی اسلامی جمعیت طلباء اسلامی میں نے اگلے دن ایک انجمن طلباء اسلام کے سربراہ سے بات کی میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں سکولوں میں اسلام ہے کہنے لگا نہیں میں نے کہا تو طلباء اسلام بڑے میں نے لے آ گئے وہاں پر ہیں کفر کے طلبا بغیرت کے بچے اور بنا دیا تم نے اسلامی طلبا ہے کیسی عجیب وانت ہے ادھر سے وہاں بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم نے بنا لیا اسلامی جمعیت طلبا ہے یہ تو ایسے ہے جیسے سور کے اوپر پھٹی لگا دو ہرن کی یہ گندا نالا لاہور کا چل رہا ہے لاہور میں یہ جو آ رہا ہے بھائی انڈیا سے گندا نالا ہے اس پر تختی لگا دیں باہر سے نہر فرات کا پانی پینے کے لیے تشریف لائیں کنجر یہ کیسی عجیب نہر فرات ہے مکہ دجال انجمن طلباء کفر کہنا ان کو اسلامی نہیں کفریہ طلباء انجمن سمجھنے بات کیا آئی ہاں، کفریہ فیڈریشن سٹو بون بیٹھو ہیں ہے آگے شاہ جی کہتے ہیں افسوس کا اظہار کرتے ہیں نہ اس مکتب میں میں جاتا یوں مسموم ہو جاتا جو اب معلوم ہے کاشور دن معلوم ہو جاتا فرماتے ہیں بھائی کاش کے یہ زہر نہ کھاتا جو آج معلوم ہوا کاش کے اس دن معلوم ہو جاتا لیکن او بھائیو کیا شکریہ کیا ہے شکریہ ادا کرو گے تم حضرت صاحب کا کہ جن کو اس افسوس سے بچا لیا کہ تمہیں جو معلوم ہونا تھا انہوں نے پہلے کروا دیا تو فیل ہم زندہ باد وہ تو زندہ باد ہیں فقیر بن گیا تو زندہ ہو گیا بس فرماتے ہیں فرماتے ہیں میری رو نادانی ہے برف برفانہ کبھی اکتا نہ جائے دوستوں کی فرزانہ فرماتے ہیں بھائی میری بے وقوفی کی داستان تو ہے کسے ہی قصے ہیں میں کون سا قصہ سناؤں تمہیں کون کون سا قصہ سناؤں تمہاری عقل مند طبیعت کہیں اگتا نہ جائے تنگ نہ پڑ جائے کس سے بہت لیکن پھر آگے سے فرماتے ہیں میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ میں اپنی ذاتی قصے آپ کو سنا نہیں فرصت مجھے بھی قصے ذاتی سنانے کی مگر یہ ہے سارے زمانے کی فرماتے ہیں اللہ کے بندے میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ذاتی قصے سناؤں مگر سنا اس مجبوری سے رہا ہوں کہ یہ خالی میری داستان نہیں یہ سارے زمانے کی ہے شاہ جی شاہ جی موتی ہی ایمان جو آ گیا تھا کل آ گئی مثال عام ہے ہے یہ چمن زادان مکتب کی جن کی روشنی تب دشمن جان مذہب کی فرماتے ہیں بھائی یہ قصہ نہیں یہ مثال ہے میں اپنے آپ کو بطور مثال پیش کر رہا ہوں چمن زادان مکتب سکولوں کے جو یہ لانتی کے پودے ہوئے ان کی بربادی کی داستان کی میں مثال پیش کر رہا ہوں اپنے آپ کو مثال بنا رہا ہوں جن کی روشنی ہے تباہ مذہب کی دشمن ہے مذہب کی دشمن ہے کہ ان لائنوں کی روشنی جب ملتی ہے تو دشمن مذہب کے قاتل بن جاتے ہیں ہے جن کی روشنی تباہ دشمن جان مذہب کی ان کی روشنی تباہ جان مذہب کی دشمن ہے کہ جب یہ روشنی پا لیتے ہیں تو اس وقت دین کے قاتل بن جاتے ہیں سمجھ نہیں آئی کرو عبرت کی آنکھوں سے نئی دنیا کا نظارہ ایک ہوتی ہے حسرت کی نگاہ ایک ہوتی ہے عبرت کی نگاہ حسرت کی نگاہ اس کو کہتے ہیں کہ ہے یہ بھی مجھے مل جائے یہ بھی مل جائے اس کو ملا ہے مجھے بھی مل جائے عبرت یہ ہوتی ہے یا اللہ ہماری توبہ جو ان کے ساتھ ہوا کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے یہ عبرت کی نگاہ وہ کیا فرماتے ہیں حفیظ کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کرو عبرت کی آنکھوں سے نئی دنیا کا نظارہ نظر آتے ہیں کتنے خود غرض خود دین خود آرا فرماتے ہیں او بے وقوف مسلح حسرت کی نگاہ سے مجھے نہیں ملی فرماتے ہیں اس میں عبرت کی نگاہ سے دیکھ تو دیکھ کتنے خود غرض نظر آتے ہیں اس میں کتنے خود بین لانتی جو اپنا الو کا بغل میں رکھتے ہیں اور کتنے خود آرا جو ہر وقت اپنے آپ کو سنوارنے اور دوسروں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں توجہ نہیں فرمائی اگر اقبال کی زبان میں اگر اقبال کلندر زبان میں کہوں تو یوں کہوں کل ایک شوری دا خواب گائے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کل ایک شوری دا خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے فرماتے ہیں ایک عاشق دربار رسالت میں رو رہا تھا رو رو کے یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ مصر اور ہندوستان کے مسلمان اب ابتدائی دور تھا بھی ہے مصر اور ہندوستان مصر کفر میں آگے آگے تھا مصر اور ہندوستان کے مسلمان اپنی اپنی قومیت اور ملت اسلامی کی بنیاد ہی مٹا رہے غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے یا رسول اللہ یہ اپنے آپ کو لانتی دیکھنے والے یہ اپنے پر نظر رکھنے والے خنزیر خدا تیری قوم کو بچائے خدا ہے غضب ہے غضب ہے خدا کا غضب ہے امت پر یہ رابر ملا پیر جو اپنے آپ پر نظر رکھتے ہیں دلے کوٹھی بنگلہ گاڑی اسی کے چکر میں رہتے ہیں ہے جی اپنی اولاد کو جناب لندن اور یورپ کے ادھر بھیج کر اور کہتے ہیں کہ جناب مال آ جائے سرمایہ جائے پیسہ آ جائے چاہے یہ کافر ہو جاتا ہے کافر ہو جائے تو جی فرماتے ہیں غضب ہے یہ خدا کا غضب اور قہر ہے اس امت پر ایسے لیڈر اور رابر خنازیر جو ہیں فرماتے ہیں غضب ہے یہ خود بھی خدا تری قوم کو بچائے بگاڑ کر تیرے مسلموں کو اپنی عزت بنا رہے ہیں بگاڑ کر تیرے مسلموں کو بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بچا رہے بنا رہے ہیں اور ایک آخر میں کہتے ہیں کہ آخر میں کہتے ہیں ہمیں ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا تو جو تجھ کیسے ہمیں بھلا حریم مغرب یہ حریم مغرب یہ حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ انگریز کے حرم کے طواف کرنے والے ہیں بظاہر تو آتے ہیں کبھی آپ کے پاس یا رسول اللہ آپ ادھر کے حرم کی زیارت کے لیے لیکن اندر سے لائنوں نے انگریز کے حرم کا قصد کیا ہوتا ہے اور یہ اس کے طواف کرنے والے ہیں ہاں۔ ایمان سے بتاؤ ہمیں کہتے ہیں تم سخت ہو میں نے کہا ہم سخت ضرور ہیں پر ان سے کم ہیں علامہ اور ان ادرا سے کم ہیں ہم بھائی دیکھو نا کیا خدمت کر رہے ہیں فرماتے ہیں او ہو ہو یہ انسان ہے مگر انسان کنے کو بد سے بے مسلمان ہے مگر اسلام کے مکو سب سے بے پروا وہ کیا جادو ہے جس نے ان کی سیرت منقلب کر دی یہ کس نے دل کے اندر اسی خبر بھر دی مگر کیا ہے خطا ان کی مگر کیا ہے قصور ان کا نئی تہذیب کی پستی سے ابھرا شور ان کا کہنا تھا کہ کیا ان کا حضور شمار کریں کیا قصور شمع یہ نئی تہذیب ہے یہ ایسی پست کمینی اور لچی کہ ان کے پاس آئی ان کا شعور ادھر سے آیا تو یہ بے شعور بن گئے توجہ نہیں کی جیسے مجھے کہنے لگا ایک شخص کہتا ہے اگر سکولنا پڑتا تو شعور کیسے آتا ہے میں نے کہا انگریزوں کے پاس شعور ہے وہ ماں پر چڑھ جاتا ہے کہنے لگا نہیں میں نے کہا لانتی کیسا پاگل ہے جب دینے والے کے پاس نہیں تو لینے والا ٹھوٹا بھر کر آئے گا یہ تو ایسے ہے جیسے ایک شخص نے سنڈے ڈھگے رکھے ہوں سہن رکھے ہوں بکرے چھترے رکھے ہوں اور جناب کوئی ولٹویا لے جائے کوئی برتن لے جائے گئے حضرت لسی تو دے دیں وہ وہ کہے گا نیچے کھڑا ہوا ہے چولے <laughs> پاگل کا بچہ کبھی سان والا ہاں جی کٹے وچے اور سان رکھنے والوں کے گھر سے لسی تو انگریزوں کے گھر سے شعور بھی بے شعوروں کے گھر سے شعور بھی وہ ماں پر چڑھتے ہیں دلہ جو اس کو شعور والا سمجھے کافر ہے یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ ہے جس کو قرآن کا علاج شعرون جو کہے یہ شعرون کافر ہے اس نے لا ہٹا دیا سمجھنے لگی بات کی جس نے قرآن کا ایک حرف ادھر کر دیا کافر ہو گیا قرآن کہتا لا یہ شعرون وہ کہتا یہ شعرون لا ہٹایا کافر ہو گیا سمجھنے بات کیا ہے بس دو رہ گئے ختم ہوگی کہانی آپ کا پیٹ شریف شدید انتظار میں ہے اس وقت <laughs> کے حال پر صادق ہے قول اکبر ترقی پاتے ہیں لڑکے ہمارے نور کر غضب یہ ہے کہ بھلے پہ ہیں پھر جا کر چمکتے ہیں فرماتے ہیں ان کے حال پر حضرت اکبر آبادی کی بات سچی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ترقی پاتے ہیں نور دی کھو کر نور دی غضب یہ ہے کہ بوجھ لیتے ہیں پھر جا کر چمکتے ہیں اپنی روشنی بجھا لیتے ہیں پھر غیر کی روشنی حدیث پاک سنا کر بات ختم کرتا ہوں ان ان لائنوں کی اسی نئی روشنی کے لفظ کے خلاف حدیث رسول اللہ سناتا ہوں جو بحقی امام نے شعب الایمان شریف کے اندر نقل کی ہے روایت کی ہے اور ان کے علاوہ بھی تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستغیو لا تستغیو لا تستغیو بنار المشرکین مشرکی ہے مشرکوں کی آگ سے روشنی مطلو اے اے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اس کا معنی پوچھا گیا حضور اس کا معنی کیا آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے لا تستجیر المشرکین مشرکوں سے مشورہ مت لو مشرکوں سے مشورہ مت لو اور رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکوں مت لو لیکن آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا مشرکوں مشرکوں کی آگ سے روشنی مت لو کیوں میرے آقا نامدار دیکھ رہے تھے وقت آئے گا نئی روشنی کا نام لیں گے اور کہیں گے نئی روشنی حاصل کرو میں پہلے بتا دوں یہ روشنی لینے کے قابل ہے ہی نہیں یہ لینا ہی نہیں کافر ہاں، سے روشنی لے گئے تو روشنی تو مل جائے گی لیکن جھگا سڑ جائے گا توجہ روشنی مل جاتی ہے بھائی لیکن گھر گھر گھر کا جل جل جاتا ہے گیا تو اس روشنی کو کیا کرو گے اللہ اقبال کہتے ہیں ان کے کلام پر ہی ختم کرتا ہوں قسط ختم ہو گئی اقبال فرماتے ہیں کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفی کسے خبر کے لے کر چراغ مو کسے خبر تھی کے لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا بھی ارے بھائی سنو اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر اسلام کے نام لینے والے کی روشنی کو رسول اللہ کی روشنی مت سمجھنا یہ کئی ابو لہب ہیں جنہوں نے حضور کی روشنی تو اٹھائی ہوئی ہے لیکن روشنی سے آگ سے دو کام لیے جا سکتے ہیں گھر روشن کرنے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور گھر کو جلانے کا کام بھی ہاں وہ فرماتے ہیں یہ وہابی یہ دیوبندی یہ مردائی یہ نیچری یہ سکولی جو اسلام کی روشنی لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام یہ کتے کا بچہ گھر جلانے کے لیے روشنی استعمال کر رہا ہے بچنا اسلامیہ پبلک سکول پر نہ دیکھنا غوثیہ کالج کا نام نہ دیکھنا یہ گھر جلانے کے لیے بیٹھا ہوا کتے کا بچہ سخن نے ماں تمام شدہ ہے شما تمام شہر دوستو وعدہ کے مطابق آج حفیر جلندری مرحوم کی نظم مسجد کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی سمجھ کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرماتے ہیں چلو ہدیاں چلو ہدیاں ہی سمجھو میری آشف کو اجازت دو کے اب نتیجے پر کہانی کو فرماتے ہیں چلو جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے مسجد و مکتب کے متعلق اور اپنی سکول میں جا کر جو تباہی دیکھی اس ساری کو تم ایک پریشان بیانی سمجھو کہ میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں لیکن مجھے اب اجازت دو کہ میں کہانی اپنے نتیجے پر لاؤں اور بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھاؤں فرماتے ہیں ابھی عنوان ہی پیش نظر تھا نوجوانی کا حوادث نے ورق الٹا کتاب زندگانی کا یہ وہ دن تھے کہ گل کھلنے لگے تھے باغ ہستی میں بہار رنگ بوا وار تھی انسان کی بستی میں جوانی آ گئی آ گیا بے گیا فرماتے ہیں میرے ابتدائی جوانی کے دن تھے بات جوانی آئی دنیا کا عشق آ گیا بے چارگی آ گئی کہ عشق بھی دنیا کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہاں جی آوارگی آ گئی آوارا ذہن بن گیا ابتدا میں آوارا ہو گیا جوانی کے اندر چمنزار سعادت گھٹائیں زار ریزائی رخ مغرب سے الہادی ہوائیں تیز تیز فرماتے ہیں نیک بختی کا جو میرا باغ تھا نا نیک بختی کے میرے باغ پر گھٹائیں شولہ ریز آئیں ایسے گھٹائیں آئیں کہ جنہوں نے آگ برسا دی میری نیک بختی کے باغ کو جلا کر رکھ دیا وہ کیا رخ مغرب سے لہا دی ہوائیں تیز تیز آئیں رخ مغرب سے او مغرب والے پاسوں یورپ والے پاسوں الہادی ہواواں بڑیاں تیز تیز آئیاں الہاد کہتے ہیں کفر کی طرف میلان کفر کی تہذیب اپنانے کو کفر کے نظام کفر کے جناب جی فکر و عمل کی طرف جب قلبی میلان ہو جائے تو اس کو الہاد کہتے ہیں اور یہ کفر ہے الہاد کفر ہوتا ہے سمجھنے بات کی ہے توجہ سے کہا نا سبحان اللہ پر ہیں لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی مذاق عاشقی بن کر میری رسوائیاں دوڑی فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں حسین لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی ہوئے ہوئے کہ تھا شیطان شیطان کے سائے مجھ پر پڑ رہے تھے اور میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ تو بہت حسین کسی آدمی کا سایہ پڑ رہا ہے تھا شیطان کا سایہ کیا مطلب کہ انگریز کی تہذیب دیکھنے میں تو اچھی معلوم ہو رہی تھی لیکن سراسر شیطان تھی تباہ کرنے والی تھی نگاہ باں کون تھا مجھ پر یہاں جس کی نگاہ ہوتی یہ مکتب تھا کوئی مسجد نہ تھی جو سد رہا ہوتی بات ہے یار کیا یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں تھا کوئی پاسبان نہیں تھا کوئی نگاہ بان نہیں تھا کوئی محافظ نہیں تھا کیونکہ یہ مکتب تھا سکول تھا کوئی مسجد نہیں تھی جو میرا دین ایمان انسان بچا لیتی فقط ماں باپ نے حسرت سے دیکھا اس تباہی کو مگر وہ روک سکتے تھے مگر وہ روک سکتے کس طرح کہاں الہی کو میرے ماں باپ حسرت کی نگاہ سے میرے دین کے باغ کو اجڑتا ہوا دیکھ کر روتے تو تھے لیکن سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے کار الہی تھا اس کو کیسے روکتے میں بے دین بن چکا تھا لا مذہب بن چکا تھا آوارہ بن چکا تھا وہ کیسے روکتے میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے پاس پاس بانو ہی میری بانی کی فرماتے ہیں میرے جو سکول کے کمینے نے استاد تھے نا انہوں نے اتنا مہربانی کی کہ مجھے میرے محافظوں سے بچا لیا مجھے میرے محافظوں سے انہوں نے عجیب چوکی داری کی کہ مجھے کہنے لگے یہ جو ہے نا یہ لوگ محافظ کون تھے تھے کے علماء علماء بزرگان بزرگان دین جو جو صلحاء فرماتے ہیں وہ مجھے سکول کے جو ملعون استاد تھے نا وہ کہتے تھے ان سے بچنا بھائی یہی لوگ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں فرماتے ہیں کیسے عجیب ملعون تھے میرے استاد کہ جب وہ مجھ پر مہربان ہوئے تو مجھے کن سے دور رکھا مجھے چوکی داروں سے دور رکھا کیونکہ وہ لوٹنا چاہتے تھے تو میرے محافظ جو تھے وہ صرف صلحاء اور علماء تھے تو سولہ اور دور رہنے کا وہ مجھے سبق دیتے تھے کہ کہیں اس کا دین ایمان بچانے والے اس کا دین ایمان بچا نہ لے لہذا جب یہ اپنے چوکی داروں سے محافظوں سے پاسبانوں سے دین ایمان کے محافظوں سے دور رہے گا تو اس کا دین ایمان تباہ کرنے کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے اس وجہ سے ان لانتیوں نے یہ کام کیا کہ میرے پاس بانو ہی سے میری پاس بانی کی ایمان سے بتاؤ بھی ایسا نہیں یہ سکولی طبقہ پروفیسروں کا لائنوں کا ماسٹروں کا یہ کیا کرتا ہے یہ کہتے ہیں بھائی علماء اولیاء کے قریب مت جانا بھائی یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ لوگ ہیں کیوں ان کو پتا ہے یعنی بھیڑیا جو ہے نا بھیڑیا جب بکری کو کھانا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس نے تو گلا باندھ سے اس کو دور کرنا ہے اگر وہ بکریوں کے محافظ سے بکریوں کو دور نہ کرے تو بھیڑیا کامیاب کیسے ہوگا بھائی تو یہ وہی وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو حضرت پروفیسر صاحب اور ماسٹر صاحب بھیڑیے تھے نا یہ مجھے کھانا چاہتے تھے مجھ بکری کو اور بچانے والے ہمارے جو تھے وہ تھے علماء اور صلاح انہوں نے کہا ان سے بچنا ان کے قریب مت جانا بھائی ترقی ورنہ نہیں کر سکو گے سمجھنی بات کیا ہے یہ کارندے تھے شاید اب تلائے آسمانی کے حوالے کر دیا مجھ کو بلائے ناگانی کے فرماتے ہیں یہ استاد کیا تھے یہ تو حضرت کوئی آسمانی عذاب کے کارندے تھے آسمانی مصیبتوں کے کارندے تھے یہ لہین استاد نہیں تھے ارے بھائی ہم کیا کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بھولے مسلمان سکولی پیر سکولی استاد سکولی حاکم یہ کیا کے ان کو استاد اور حاکم کہنا اور پیر کہنا حرام ہے ہاں اسلامی پیر اسلامی حاکم اور اسلامی استاد ان کو حاکم پیر استاد کہو با ان کو نہ کہو وہ ہیں تمہارے وہ ڈاکو رحزن اعلان تھی اور ہماری بات کی تصدیق یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کہ یہ کارن یہ کارندے تھے شاید اب تلائے آسمانی کے حوالے کر دیا مجھ کو بلائے ناگانی کے فرماتے ہیں لانتیوں نے ایسا کام کیا کہ مجھے اچانک مصیبت جو تھی نا وہ لا دینیت کی اس کے سپرد کر دیا لیکن آگے فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے اور میں بے دین ملحد بنا ہوں نہیں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے فرماتے ہیں یار ایک میں نہیں رو رہا ہاں میں نہیں بسمل تڑپ رہا یہاں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے جن کو ماں باپ نے بے وقوفوں نے ترقی شیطان ترکیب شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو ترقی کے خیال میں انہوں نے سکول میں ڈال رکھا ہے اور ان کا وہی انجام ہوگا جو حفیظ فرماتے ہیں میرا ہوا ہے سمجھنی بات کیا رہی ہزاراں در ہزاراں اب دلائے ہاں پری بن کر بلا آئی اڑا کر لے چلی مجھ کو سر بازار رسوائی اٹھا کر لے چلی مجھ کو فرمایا نئی تہذیب تعلیم کی پری آئی شیطانی وہ مجھے اٹھا کر لے گئی سر بازار رسوائی اٹھا کر لے چلی سر عام رسوائی کے بازار میں مجھے لے گئی پرانی وحشت اچھلی تازہ مضمو ہو گیا پیدا سواد نجد میں ایک اور مجنو ہو گیا پیدا فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں کہ پرانی وحشت اچھلی تازہ مضمو ہو گیا پیدا پرانی وحشت جو اسلام سے اور اجنبیت کافروں کو ہوتی تھی اس طرح مجھے ہوئی اور ایک نیا مضمون پیدا ہو گیا نجد کے علاقے میں میں ایک دنیا کا نیا مجنون پیدا ہو گیا سواد سمجھ آئی کہ نہیں آئی ذرا توجہ سے کہیں صبح سر سر سودا زدہ پھوڑنے کی کی دھن دھن میں میں میں چل چل نکلا نکلا نیا پتھر توڑنے جی پاوا ہوں کامیابی حاصل کرا فریاد جی جیہد ج اپنا پہاڑ چوٹن لگ بیٹھا سی تو اتنے چوٹ پہاڑ چوٹتے چوٹتے مر گیا سی ہوں پہاڑ کتوں اندر تو کتریا ہاں جی فرحت شری فراہد کی کہانی مشہور ہے فراہد آشق ہاں جی تو جناب وہ واسطے شرط رکھی گئی تو پہاڑ کٹ کٹ کے تے انہوں ختم کر انہوں ہاں چک لو تو ہٹا دے پہاڑ ہٹ جائے گا وہ پہاڑ چک چک چکد ہٹا دیا ہٹا دے مر گیا یہ کہ میں بھی اسی طرح میری بھی ایک نام مرادہ نے پہاڑ اگ دے دیتا بھی یہ دنیا ہے اور تو نے حاصل کرنا نہ شیریں تھی نہ لیلا تھی نہ محمل تھا نہ ایوان تھا مگر دستوں گرے باں سے مگر دستوں گرے باں سے کوئی دستوں گرے باں تھا نہ اتنے آ کے سارے خواب ہی سن آندے سن ترقی تے ہے سی بربادی تے ایویں سانو آ کے خواب خیالی بخایا گیا کہ انج ہو جائے گا تے او کر لو گے تے او کر لو گے کہیں بہرے سخن میں غرق ہو جانا پسند آیا کہیں نغمے کے بازاروں میں کھو جانا پسند آیا کہیں باتیں ہی باتیں ہیں بس باتوں میں مصروف ہیں اور جناب باتوں میں ہی اپنی کامیابی کے سارے باغ دیکھ رہے ہیں جناب اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ نغمے اور گانوں اور جناب ان میں مصروف ہو جاتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے اسی میں وقت گزر رہا ہے خیام خام خیام خیال خام بلبل کے خیال خام میں الجھا رگے گل میں پھنسا میں رنگ بو کے دام میں الجھا ایویں اگر رنگ روگا نہیں تھا حقیقت میں جائے کون تھی پھنسا دیتا انہوں نے کیونکہ یہ جو انگریزی تہذیب ہے یہ ہے ہی ناکامی کی کہانی ساری اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے خیالی آبلوں کی دعوتیں دی زاروں کو زبانی ہی زبانی آگ دکھلا دی چناروں کو فرماتے ہیں صرف خیالی آبلوں کی دعوتیں دی خارزاروں کو جہاں پر کانٹے ہوتے ہیں ہاں جی تو خیالی آبلوں کی دعوتیں دیں دعوتیں دیں خارزاروں کو خارزار یعنی خیالی آبلے ہوتے ہیں نا پاؤں میں جو پڑ جاتے آبلے جو پڑ جاتے ہیں پاؤں میں سمجھ نہیں بات کی آئی تو کی دعوتیں دی خارزاروں کو کہ جہاں خارزار جہاں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں جس علاقے میں جس جگہ پر اس کو خارزار کہتے ہیں تو خیالی آبلے کہ یعنی خیالی جو پاؤں میں وہ پھوڑے پھنسیاں بن جاتے ہیں چلنے سے تو چھالے جن کو کہتے ہیں تو خیالی آبلوں کی دعوت خارداروں کو میں نے خیالی آبلوں کی دعوتیں دی کیا مطلب کہ میں نے کہا بھی اب اس میں مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی اور پھر کامیابی ہوگی تکالیف ہوں گی اور پھر کامیابی ہوگی حالانکہ نہ کامیابی تھی لیکن صرف مصیبتیں تھیں زبانی ہی زبانی آگ دکھلا دی چناروں کو چنار کا درخت ہوتا ہے جو بغیر پھل کے ہوتا ہے اور اس کا پتے اس کے پتے انسان کے پنجوں کے جیسے ہوتے ہیں تو میں نے زبانی آگ ان کو دکھلا دی کہ بس اب جلنا پڑے گا یہ ہونا پڑے گا بلان ہاں جی جب کہ حقیقت کچھ بھی نہیں یعنی انگریزی تہذیب میں خیالات یا حقیقت کچھ نہیں ہے وہ شاعر اپنے انداز میں مختلف کنایات اور استعارات سے اسی ایک بات کو بیان کر رہا ہے مختلف رنگوں میں کہ ادھر یعنی خیال حقیقت نہیں تھی صرف جھوٹ اور تھا جھوٹ تھا اور ناکامی تھی جس کو انہوں نے کامیابی کا خواب بنا کر دکھا دیا یعنی انگریزی تہذیب جو ہے نا یہ سوائے ناکامی اور ہلاکتوں کے اور کچھ نہیں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں توجہ نہیں کی ذرا ذوق سے کہیں سو فرماتے ہیں کبھی ساری خدائی کا مجھے سامان حاصل تھا خیالوں میں <laughs> کہ بس ابھی چند دن آئیں گے اور میں پوری دنیا کے تمام سامان جیسے ہر لڑکے سکولی کا یہی حال ہے یہی خیال ہے وہ کہتا بس جی پوری دنیا کے عیش و عشرت کا سامان میرے پاس ہوگا ایک دن آئے گا اور میں ہوں گا اور پھر جناب کبھی ساری خدائی کا مجھے سامان حاصل تھا کبھی پھوٹی ہوئی تقدیر تھی ٹوٹا ہوا دل تھا کبھی خیالات میں سارا سامان میرے پاس ہوتا سینسی کبھی یہ ہوتا کہ ٹوٹی ہوئی تقدیر مقدر سامنے ہوتا کہ یار یہ کیا ہے حاصل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ادھر سہنے حرم سے جان بے بت خانہ جا نکلا سہنے حرم سے ہائے ہائے حرم کے سہن کو